حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی غلام اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر نکاح کرے وہ بدکار ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ساٹھ